ادا کو مات دکھانے چلے زینب کے بیٹے ادا کو مات دکھانے چلے زینب کے بیٹے بتا کو جینا سکھانے چلے زینب کے بیٹے مامو ان کا غازی ہے یہ مانوس وفا سے کوئی ٹکرائے نہ ان سے یہ حیدر کے نواسے علی سی تیغ چلانے چلے زینب کے بیٹے خدا کو موت دکھانے چلے زینب کے بیٹے بتا کو جینا سکھانے چلے زینب کے بیٹے نصب کے کم تر آدھا جو آئے ان کے آگے وہ آئے گھوڑوں پر تھے اتر کے پیدل بھاگے یزیدی فوج بھگانے چلے زینب کے بیٹے خدا کو موت دکھانے چلے زینب کے بیٹے بقا کو جینا سکھانے چلے زینب کے بیٹے نظر سے چاہے گریے ستارے توڑ کے لائے علی کا خون ہے ان میں یہ سورج کو پلٹائے فلک دھرتی سے ملانے چلے زینب کے بیٹے ادا کو مات دکھانے چلے زینب کے بیٹے بتا کو جینا سکھانے چلے زینب کے بیٹے وہ ہے گھر ساگر نانا وہ ان کے سامنے آئے ہو زہرا سی گھر نانی وہ ان سے آنکھ ملائے نصب کا رنگ جمانے چلے زینب کے بیٹے خدا کو موت دکھانے چلے زینب کے بیٹے بتا کو جینا سکھانے چلے زینب کے بیٹے اگر یہ پلٹ کے رکھ دے میدان چوہر نانا کے دکھا کر الٹ کر رکھ دے میدان ادو کو دھول چٹانے چلے زینب کے بیٹے ادا کو موت دکھانے چلے زینب کے بیٹے بتا کو جینا سکھانے چلے زینب کے بیٹے یہ چاند اور سورج دونوں انہی کے نقشے پائیں شریعت کا ہے اجالا یہی اس دی کی ضیا ہے ضیا کو اور بڑھانے چلے زینب کے بیٹے خدا کو موت دکھانے چلے زینب کے بیٹے بتا کو جینا سکھانے چلے زینب کے بیٹے مجھے گلزار بنانے مجھے تاروں سے سجانے کہ کعبہ مجھ پہ جھکانے مجھے جنت سے بڑھانے کہا یہ کرب بلانے چلے زینب کے بیٹے خدا کو موت دکھانے چلے زینب کے بیٹے بتا کو جینا سکھانے چلے زینب کے بیٹے کہا زینب شام کو آؤ نہ رک پائیں گے تجھ سے نبی کے ہیں یہ نواسے تیرے شجرے کو گھٹانے چلے زینب کے بیٹے ادا کو مات دکھانے چلے زینب کے بیٹے بتا کو جینا سکھانے چلے زینب کے بیٹے ہے مرزا اور یہ ناصر غلام اون محمد جہاں کو دیتے رہیں گے پیا میں اون محمد خدا کا دین بچانے چلے زینب کے بیٹے خدا کو موت دکھانے چلے زینب کے بیٹے بتا کو جینا سکھانے چلے زینب کے بیٹے